مختصر وقت کے لیے مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن ختم نبوت کے متعلم حافظ عمر دراز آپ حضرات کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں گے حافظ عمر دراز نحمد الكريم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 یعنی جھوٹوں پر خدا کی لانت ہے میری آج کی اس تقریر کے عنوان کا نام ہے مرزا اکاد یعنی ملعون کے جھوٹ تو معزز سامعین حضرات سب سے پہلے میں آپ حضرات کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر جب بھی کسی باطل کا رد کرنا ہو اگر دلائل ان کی کتابوں سے لاؤ گے تو وہ باطل بھاگ نہیں سکتا اگر دلائل ان کی کتابوں سے نہیں لاؤ گے یعنی اگر آپ حضرات ان کے سامنے دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیات کو پیش کرو گے جیسے مثال کے طور پر ہم نے مرزا قادیانی یعنی کو کہا کہ ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پغمبر ہے مرزا قادیانی نے کہا کہ تم دلیل پیش کرو جس سے تمہارا عقیدہ ثابت ہو سکے تم قرآن کریم کی آیات کو لاؤ جو تمہارے عقیدے عقیدے کو ثابت کر سکے جب ہم نے چنانچہ قرآن کریم کی آیات کو پیش کیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ النبیین ہم نے کہا کہ یہاں پر خاتم النبی ان سے مراد آخری نبی ہیں مرزا قادیانی نے طرح طرح کے اشکالات پیدا کر کر کہا کہ خاتم النبی ان سے مراد یہاں پر آخری نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کی مہر ہے معزز سامی نظرات پس اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں انشاءاللہ العزیز علیہ مرزا قادیانی کی کتابوں سے وہ حوالہ جات پیش کروں گا جس سے مرزا قادیانی ملعون کا قذب کھل کر آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا یوں تو مرزا قادیانی یعنی کے قذب کو بیان کرنے کے لیے راتوں کی راتیں درکار ہیں لیکن میں اس نایت ہی مختصر وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے مرزا قادیانی یعنی کے چند حوالے جات پیش کروں گا ارے پیغمبر کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ پگمبر کی سیرت و صورت کو بیان کرنے کے لیے راتوں کی راتیں درکار ہیں لیکن یہ میں بڑی جرت اور دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی یعنی ملون کے قذب کو اگر اب بیان کرنا شروع کر دیا جائے اس ملون کا قذب ختم نہیں ہو سکتا راتوں کی راتیں تو ختم ہو سکتا ہیں لیکن اس ملون کا قذب ختم ہونے والا نہیں ہے سب سے پہلے ایک بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ مرزا قادیانی ملون کا اپنا نظریہ جھوٹ بولنے والوں کے متعلق کیا تھا مرزا قادیانی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام حقیقت الوحی رکھا گیا اس کے دو سو چھ پر لکھتا ہے صفحہ نمبر دو سو چھ پر لکھتا ہے کہ جھوٹ بولنا اور گوخانہ ایک برابر ہے اسی طرح ایک اور کتاب لکھتا ہے جس کا نام تحفہ گولڈویا رکھا گیا اس کے سوا تیرہ پر لکھتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے ایام مرزا قاد یعنی کے تین دعوے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر مرزا قاد یعنی ملعون جھوٹا ثابت ہوتا ہے سب سے پہلا دعویٰ جو مرزا قاد یعنی ملعون کے جھوٹے ہونے پر دلالت کرتا ہے سب سے پہلا دعویٰ مرزا کاج یعنی سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی وفات کہاں پر واقع ہوگی تو مرزا کاج یعنی نے کہا کہ میں مکہ کے اندر مروں گا یا پھر مدینہ کے اندر مروں گا لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے ہمارا مرثیوں کے یہ چیلنج ہے کہ مرزا کاج یعنی کا مکہ اور مدینہ کے اندر منت و بہت دور کی بات ہے اس ملعون کو مکہ اور مدینہ کی زیارت بھی نہیں نصیب ہوئی معزز سامعین حضرات مرزیوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام سیرت المہدی رکھا گیا اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ مرزا ملعون لاہور کے اندر مرا ہے جبکہ ان کا مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ میں مکہ یا پھر مدینہ کے اندر مروں گا سیرت المہدی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ لاہور کے اندر مرا ہے اب مرزا قادیانی اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ثابت ہوا آئیے مرزا قادیانی کا دوسرا دعویٰ سنیے جس کے اندر مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہوتا ہے مرزا قادیانی کا ایک مرید جس کا نام پیر منظور محمد تھا اس کے گھر کے اندر اور اس کی بیوی کی پیٹ سے پیدائش ہونے والی تھی جب مرزا قادیانی کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے پیر منظور محمد جود ہے مرید ان کے گھر کے اندر پیدائش ہونے والی ہے تو اس ملعون نے دعویٰ پیش کیا کہ تمہاری اس پیدائش سے بیٹا پیدا ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملعون کو جھوٹا ثابت کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کے بجائے بیٹی عطا کر دی اب اس مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا لیکن میرے گھر کے اندر تو بیٹی پیدا ہوئی ہے اور پیر منظور محمد نے جب یہ کہا تو مرزا قادیانی نے چکر دینے کے لیے کہا کہ حضرت میرا یہ تھوڑا مطلب تھا کہ اسی پیدائش سے بیٹا پیدا ہوگا آئندہ تمہارے گھر کے اندر بہرحال بیٹا ضرور پیدا ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مرزا قادیانی کو ہر موڑ پر ہر دعوے کے اندر جھوٹا ثابت کرنا تھا مرزا نے کہا کہ آئندہ بیٹا ضرور پیدا ہوگا اللہ تعالی نے اس عورت کو ہی اس دنیا سے اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اس دنیا سے اٹھا لیا اب نہ وہ عورت زندہ رہی نہ بیٹا پیدا ہوا نہ یہ ملون سچا ثابت ہو سکا اسی طرح مرزا قادیانی کا تیسرا دعویٰ سنیے مرزا قادیانی امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات اور نشانی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تین سال کے بعد تین سال کے بعد مکہ مدینہ کے درمیان ایک ریل گاڑی چلے گی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آج تک مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل گاڑی نہیں چل سکی مرزا قادیانی یعنی نے یہ دعویٰ انیس سن دو کے اندر کیا تھا جبکہ انیس سن پانچ کے اندر اس دعوے کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا لیکن آج ایک سو آٹھ سال زائد گزر چکے ہیں مرزا قادیانی یعنی کہ یہ دعویٰ سچا ثابت نہیں ہو سکا اگر کسی مرضی کے اندر اتنی ضرورت ہو تو وہ مرزا قادیانی یعنی کہ ان تین دعووں کو سچا ثابت کر کر دکھا دے خدا کی قسم قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کسی مرضی کے اندر اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ مرزا قادیانی کے ان دعووں کو سچا ثابت کر کر دکھا دے اب آئیے مرزا قادیانی کا اپنا جو نظریہ تھا مرزا قادیانی نے کہا کہ جھوٹ بولنے والا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے اب میں نے آپ کے سامنے تین دعوے پیش کیے مرزا قادیانی یعنی جھوٹا ثابت ہوا اب مرزا قادیانی یعنی اپنے ہی فتوے کے مطابق مرتد کے حکم میں ہوا ارے جو مرتد کے حکم میں ہو اس کو پغمبر نہیں کہا جا سکتا جو مرتد کے حکم میں ہو اس کو نبی نہیں مانا جا سکتا اس کو دجال اور کذاب تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو پیغمبر نہیں کہتے اس کو امریکہ کا اجنٹ تو کہا جا سکتا ہے لیکن اس کو پیغمبر نہیں کہہ سکتے اس کو لانٹی تو کہہ سکتے ہیں اس کو پیغمبر نہیں کہہ سکتے جو مرتد کے حکم میں ہو اس کو خدا کا رسول نہیں مانا جا سکتا تو معزز سامعین حضرات دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بلکہ پورے عالم کے انسانوں کو مرزا قاد یعنی ملعون کے اس دجل اور پرزور فتنے سے بچنے کی اور تمام مسلمانوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین